سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی اشعار میں نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز عام ہوگی نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز عام ہوگی محبت تیرا صدقہ ہے سمر ہے تیرے ناموں کے محبت تیرا سب ہے سمر ہے تیرے ناموں کے محبت تیرا صدقہ ہے سمر ہے تیرے ناموں کے جو میں یہ نش کرتا ہوں خزانے کے جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رانوں کے محبت تیرا ہے سمر تیرے نادوں کے جو میں یہ نشر کرتا ہوں پذانے نہیں تیروں کے زمین پر ہے مگر کیا ہے عرش آزم سے زمین پر ہے مگر کیا ہے عرش آزم سے نہیں آتے نظر پرواز آہوں پر نہیں آتے نظر لیکن پرے کے اللہ والوں کی شان میں ہے کہ ہیں زمین پر رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ گھلے ملے رہتے ہیں لیکن ان کے پل اللہ تعالیٰ کے محبت کے نعروں کی تکرار میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں اور ان کی آہیں ہر وقت عرش آدم کے دباؤ کرتی رہتی ہیں زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش سے مگر ایسے جاری لوگ بھی ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں اور ان کا مقصد صرف مال کھانا مال بٹورنا اور جمع کرنا ہے جس کو مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حال تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے کیا خوب تیری چال ہے لاکھوں کو اندھا کر دیا پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے دنیاوی پڑھے لکھے ہوتے ہیں کیونکہ دین سے دور ہوتے ہیں دین جانتے نہیں دین کی فہم بھی نہیں دین سیکھا بھی نہیں وہ ایسے لوگوں کے دھوکے میں گرفتار ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کوئی بڑے پہنچی ہوئی چیز ہے حالانکہ وہ زمین پہ دھرے ہوتے ہیں اور ایسے نعرے اور ایسی الٹے سیدھے حرکتیں کرتے ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں جو آدمی نماز روزہ نہ پڑھ کرتا ہو اور دین پر نہ چلتا ہو متبع سنت اور شریعت نہ ہو وہ پیر تو کیا تیر کہلانے کی ہے وہ شیطان ہے زمین پر ہے ہے مگر کیا رابطہ سے نہیں آتے نظر نظرے پر نہیں آتے نظر لے پڑے پر واز سے ان کا ایک خفیہ رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے ظاہر میں لوگوں میں ہنستے بولتے رہتے ہیں کا شعر ہے کہ دنیا کے محبلوں میں بھی وہ باخدا رہے وہ سب کے ساتھ رہ کے ہی سب سے جدا رہے دل میں ان کا خفیہ رابطہ مستقل اللہ تعالیٰ سے رہتا ہے بظاہر وہ ہنس رہے ہوں گے کافی رہے ہیں لیکن وہ ساتھ بظاہر ساتھ ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ ہوتے زمین پر ہے ہے مگر کیا عرش آزم سے نہیں آتے نظر کن پر جدھر دیکھو پتا ہے پانی حسن پانی پر جدھر دیکھو پتا ہے پانی حسن پانی پر اس پانی ہے حسن پانی حسن کی ایک دن بگاڑنے والا ہے اور آخر کا انجام کار قبروں میں جانے والا ہے اور عشق بھی پانی ہے جب لہلا نہ رہے گی تو مجموعہ نہ رہے گا دونوں کو دونوں میں سے کوئی بھی نہ رہے گا آخر کار مرنا ہے انجام موت ہے گھر دیکھو گنا پانی حسن پانی پر جدھر دیکھو گنا ہے عشق پانی حسن پانی پر فدا اللہ کریں پل کو جا والوں کے فدا اللہ کریں ہیں پل کو جا لو کے جدھر دیکھو فدا ہے پانی اس پانی پر فدا پتا بولا ہو جا اللہ والوں کے اللہ والے اپنے دل کو اپنی جان کو اپنی عزت کو اپنے مال کو سبھی کچھ کو حتیٰ کہ اپنی آل و اولاد کو بھی اللہ پر پیدا کر دے جس نے جان دی ہے جس نے دل دیا ہے ایمانداری کا تقاضا یہی ہے کہ جو چیز جس سے ملی ہو اسی پر اس کو پیدا کر ایمانداری وفا وفاداری اور امانت کا تقاضا ہے تو اللہ والے بالکل باوفا ہوتے ہیں جس کی امانت ہوتی ہے اسی پر وہ پیدا کرتے ہیں اور جو عشق پانی ہے اس نے پانی پر مرتا ہے وہ دنیا میں بھی پریشان اور معذب رہتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو کچھ ہاتھ نہیں ہے اگر توبہ نہ کی جدھر دیکھو پیدا ہے عشق پانی اس نے پانی پر اللہ پر ہے کو جا اللہ والوں کے اللہ پر جا اللہ والوں کے تجھے دو دے پانی بتوں کی عارضی رنگت تجھے دو دے پانی بتوں کی عارضی رنگت کبھی دیکھو گے تم ابروں میں اب ابدر حال لاشوں کے کبھی دیکھو گے تم میں اب تر مربد حال شوق تجھے دو گان دے پانی بتوں کی آئی رنگت تجھے دو دے پانی بتوں کی آر رنگت کبھی دیکھو گے تم اب میں اب تر حال کے جو ایسے دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے جو ایسے دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے شرف حاصل ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے شرف حاصل ان کو موتیوں پر شاہوں کے بادشاہوں کے تاجوں میں لگے ہوئے ٹیم کی موتیوں سے بھی کہیں زیادہ قیمت ان کی جوتیوں کے خاک کے ذرے ہیں جو لیتے کے جوتوں سے لگے ہیں آپ کے ذرے جو ان کے جو سے لگے ہیں خواب کے در شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے سمجھنے والا مسجد والے فرمایا کرتے تھے کہ لیلا لیلا پر بننے والوں کے جھوٹے پڑتے اور عشق مجازی والوں کے جوتے پڑتے ہیں اور عشق مولا والوں کے اللہ پر مرنے والوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں جو دل کے جو سے لگے ہیں خاک کے ذرے شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے محبت تیرا صدقہ ہے کمر میں تیرے نازوں کے جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے چمن میں جیسی ہوتی ہے انا دل کی بدیرائی انا دل اندلی کی جمع اندلی پانی بالکل چمن میں جیسی ہوتی ہے انا دل کی پذیرائی کہیں وہ مرتبے ہوتے ہیں دے مزاحوں کے کہیں وہ مرتبے ہوتے ہیں دے مزاحوں کے داخانی کا وقت اور کوے کی فصلت ہے جو ولادت کھاتا ہے گندی چیزیں کھاتا ہے تو جو لوگ گناہوں پر مرتے ہیں گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے اللہ سے نادر نہیں ہوتے فرمایا کہ ان کے مرتبے کہیں ان جیسے ہو سکتے ہیں جو اللہ پر مرتے ہیں چمن میں جیسی ہوتی ہے دل کی پذیرائی کہیں وہ مرتبے ہوتے ہیں ہوتی وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہے ایسے کے مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہے ایسے راتوں کے وہ سب کے ساتھ رہ کر خدا کے ساتھ رہتے ہیں وہ سب کے ساتھ رہ کر خدا کے ساتھ رہتے ہیں مگر کچھ اہل دل ہی آٹنا ہے احترانوں کے مگر کچھ اہل دل ہی آٹنا ہے احترانوں کے شیر جو سے ہوتا ہے سر کرگس گپ کو کہتے ہیں اور گپ کی خصلت یہ ہے کہ مردہ لاشوں کو نوچ نوچ کے وہ کھاتا ہے گندگی کھاتا ہے مردار کھاتا ہے یہ حسینوں پہ مرنا حرام عشق کرنا یہ سب ایسے ہی ہے کہ گویا لاشوں پہ مر رہا ہے کیونکہ تھوڑے دن کے بعد اس کا حسن ہی بگڑ جائے گا تو ویسے ہی لاش معلوم ہوگی اور اگر نہ بھی ہوا تو وہ آخرکار اس کو لاش تو ہونا ہی ہے قبر میں تو جانا ہی ایسی ایسے مرنے والوں پر مرنے والا جو ہے وہ اپنی وہ جن سے جو مر رہا ہے وہ خود کو ذہیل اور رسوا کر رہا ہے اور وہ کرگتی کام کر رہا ہے جو مردار کھاتا ہے مرنا ہی ہے فدا ہونا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ پر مروں اللہ پر فدا کروں اللہ کی اپنی زندگی فدا کروں اللہ نے اپنی جوانی فدا کرو پھر دیکھو کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کا مزانہ دے سکے دنیا بھی اس کی شاندار ہوتی ہے تابناک ہوتی ہے اور مستقبل بھی اس کا تابناک ہوتا ہے شاندار ہوتا ہے اور جو ہے ان مردوں پہ مرتا ہے اس کا مستقبل بھی مردہ ہو جاتا ہے چہرے پہ بھی اس کے مردنی چھائے کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے ستا پل اکر گت جو پہ ہوتا ہے ستا فل وہ کیا جانے کی کیا رت دے ان کے شام باتوں کے وہ کیا جانے کی کیا رت دے ان کے شام باتوں کے وہ جو میں ہوتا ہے یعنی اللہ والوں کے مقام کو وہ پہچان بھی نہیں سکتا کہیں کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اس مردہ خوری سے مردار خوری سے توبہ نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو بچانا شروع نہیں کرے گا اس کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا ہوا بھی نہیں لگے گی کہ والی اللہ کے کیا رقبے ہوتے ہیں ان کے دل کو کیا دولت حاصل ہوتی ہے ان کے دل کو کیا خوشی کیا سکون اور کیا چین نصیب ہوتا ہے کی سے ہوتا ہے سدا اقتل وہ کر گت جو موتا سے ہوتا ہے سدا اکتل وہ کیا جانے کی کیا ہیں ان کے شان باتوں کے وہ کیا جانے کی کیا ہیں ان کے شان باتوں کے محبت تیرا صدقہ ہے کمر ہے تیرے نازوں کے جو میں یہ نشر کرتا ہوں تیرے کے آج بہت تو ہو ہوگا تھا کہ چار اعمال کا پرچار کیا جائے پرچار حضرت نے فرمایا پرچار کے مانیے چار پر لگ جائیں تیزی سے اڑے پرچار یعنی بہت تکرار کی جائے بہت عرصے سے تقاضا تھا اور یہ مضمون بار بار بیان ہوتے رہنا چاہیے کیونکہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاص کیا تھا ان چار اعمال میں اور والا نے فرمایا تھا کہ چار اعمال جو کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اللہ والا بنا دیں گے اور بھائی یہ بھی فرمایا تھا کہ کتنا بھی گناہ گار ہو ایک توبہ کرے اور اللہ سے نادم ہو جائے اور سجدے میں سر رکھ کے رو لے کہ اللہ اب تک جو زندگی غفلت میں گزر گئی گزر گئی اب اب جو ہے آئندہ آپ کے حکم کے مطابق میں کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو نہ صرف معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں مقرر بنا لیتے ہیں ایک بزرگ نے فرمایا کہ چند آسو کے سوا کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے لوگ حیرت سے میرا زیادہ سفر دیکھیں بعض لوگ جو ہے اپنی عبادات کے اوپر بہت ناز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم عبادات کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوں گے لیکن بعض اوقات ان کا اللہ کی محبت کے رجسٹر میں نام بھی نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کو ناز پسند نہیں ہے تکبر پسند نہیں ہے اب جو جس کو اپنے اعمال پہ نظر ہوتی ہے وہ اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہوتا ہے غیر مقبول ہوتا ہے مقبول وہ ہوتا ہے جو اعمال تو کرتا رہتا ہے لیکن ساتھ میں ڈرتا بھی رہتا ہے کہ خدا نے قبول ہے اور اگرچہ اس کے اعمال کم سے کم ہوں فرائض واضح بات موقع ہے تو کرتا ہو پابندی کے ساتھ لیکن اس کے نفلی اعمال بہت کم ہوں لیکن دل اس کا شکستہ رہتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں ضعیف ہوں زیادہ بھی نہیں میرے پاس میرا کیا ہوگا ایسا ایسا دل اللہ کے یہاں محبوب ہے اور مقبول بھی ہے اور حدیث بدسی بھی بارہ والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنتے رہتے تھے لانی من اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ گناہ گاروں کا رونا صرف کیا بھرنا مجھ کو اور آہو نالے کرنا مجھ کو سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ محفوظ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ حقارت سے مت دیکھ ان آسیوں کو آسی کے معنی گار حقارت سے مت دیکھ ان آسیوں کو کہ توبہ کی برکت سے درباریاں اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے بڑے بڑے عبادت گزار کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے جب گناہ گار توبہ کرتا ہے فائد صاحب کو شیر یاد آیا نیا توبہ شکن جب داخلے میں کھانا ہوتا ہے نیا توبہ شکن جب داخلے میں کھانا ہوتا ہے نہ پوچھو پھر کس قدر رنگ پر میں کھانا ہوتا ہے نیا توبہ شکن جب داخلے میں کھانا ہوتا ہے کچھ نہ پوچھو رنگ پر کس قدر میں کھانا ہوتا ہے یعنی اس کی توبہ جو ہے ایسی توبہ ہوتی ہے بعض اوقات عرش اعظم کو دلا دیتی ہے اور ارش اعظم اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس کی معافی نہیں ہوگی میں ہلنا بند نہیں کروں جیسی اللہ تعالیٰ کی عجیب عجیب مخلوقات ہیں اور فرشتے اس پر روتے ہیں آسمان روتا ہے زمین روتی ہے اس کے رونے پر ہمارا نظومی فرماتے ہیں چونکہ لئے خرچہ گیا شو جب میں روتا ہوں تو ساری مخلوق میرے ساتھ روتی ہے یعنی انسان کا دل ایک عجیب چونکہ چیز اللہ نے بنایا ساری کائنات اسی کے گیب گمرے ہیں اصل چیز انسان کا قلب ہے یہ قلب جو ہے اس کو جو کیفیت عطا ہوتی ہے جب یہ روتا ہے اللہ کے راستے میں اور اللہ کی محبت میں اللہ کی خشیت میں اس سے ساری خط جو ہے روتی ہے یہ طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے یہ قلب جب روتا ہے تو مخلوق اللہ کے روتی ہے فرشتے روتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی توبہ آپ قبول فرما لیجیے تو غرض یہ کہ توبہ جب کر لیتا ہے آدمی تو اللہ کے دربار میں ایک گھنٹ میں اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے اس لیے کسی گناہ گار کو حقیق جاننا یہ خود ایک عید ہے اور بہت بڑا مرض ہے اور اس کو بڑا خطرہ ہے کیونکہ جو اللہ کی مخلوق کو حقیر جانتا ہے کسی بھی وجہ سے وہ خود قارت کے لائق اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے اور حضرت خانگی رحمۃ رحمت اللہ علیہ نے کہ جب بندہ اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے اللہ کے یہاں برا ہوتا ہے اور جب اپنی نظر میں گٹیا ہوتا ہے تو اللہ کے یہاں بڑھیا ہوتا ہے تو چار اعمال والا نے فرمایا تھے کہ جو شخص ان چار اعمال پر عمل کر لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کا ولی ہو جائے پہلے عمل تو سب جانتے ہیں کہ تینوں طرف سے ایک مچھی ڈالی رکھ لے گا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں آ جانا صحابہ کرام کی شکل تمام انبیاء کی شکل مبارک یہی تھی تمام انبیاء کے داری تھی تمام صحابہ کے داری تھی تمام اولیاء اللہ کے داری تھی اور رہے گی داڑھی داڑھی کو دین نہیں ہے لیکن دین میں داڑھی ہے داڑھی کی اہمیت ہے اور بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں سنت ہے تو میں سنت نہیں ہے بلکہ اس کا درجہ واجب کا ہے یہ چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے دائیں طرف سے بھی رکھنا واجب ہے اسی طرح پانی طرف سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے اور ایسے ہی کہ تھوڑی کے نیچے سے پوری ایک مٹھی شیروں کی طرح داڑھی رکھ لیا اب اس کی ہمت جو ہے وہ تو وہی صحبت ہے جو اللہ سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی صحبت میں جانا آنا رکھے گا انسان کو ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے گھوڑے کا تو اس کو مارکنڈے نہیں لگاتے بلکہ اس کو گھوڑوں کے درمیان چھوڑ دیتے وہ خود ہی تھوڑے دن میں دوڑنا سیکھ جاتا ہے اس کو دوہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی پہلے محبت میں رہے گا تو محبت دل میں جیسے ہی آ جائے گی تو بس سب کام آسان ہو جائے گا کیونکہ محبت کاموں کو آسان بنا دیتی ہے اس سے حضرت سنا کرتے تھے کہ دیکھنے والے مجھے ہاتھ ہاتھ کے نہ دیکھا کوئی کہے کہ بھائی آپ کو ہو گیا آپ تاریخ آپ نے کیا کر لیا تو ہنستے ہیں لوگ تو ایک تو ایک صاحب نے حضرت آدمی کو لکھا کہ حضرت نے جب جب سے گاڑی رکھی ہے لوگ مجھ پہ ہنس رہے ہیں تو فرمایا کہ آج آپ ان کو آپ پر ہنس رہے ہیں کل آپ ان کو ہنسنے دیں کل آپ کو رونا نہیں پڑے گا اس لیے کہ قیامت کے دن جس جو اس حالت میں حاضر ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل نہ ہوگی اس کا کیا حال ہوگا اور جس کی جس کے گاڑی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل ہوگی تو وہ کہہ سکے گا کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں کم از کم صورت شکل تو ہماری مسلمانوں جیسی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہونی چاہیے اور چاروں اماموں کے نزدیک تینوں طرف سے ایک مٹھی گاڑی رکھنا واضح ہے اور اس کو کاٹنا ایک مٹھی سے کم اور یا کترانا دونوں برابر ہے حرام ہے اور حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ حرام کام کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا تو ایک کام تو یہ سب جانتے ہیں اور کا حکم حکومت نے سننا ہے کہ بالکل برابر کترا لو اس کو مبالغہ کرو اس میں مردوں کے لیے دو حکم شروع کے ہیں آواز نے سننا ہے کہ اور کہیں گی کہ ہم چارہ مال کیسے کر سکتے ہم تو داڑھی نہیں رکھ سکتے تو داڑھی رکھنی بھی نہیں ہے داڑھی داڑھی رکھ لیں گی اور سے تو پھر کیا ہوگا بہت سے لوگ تو خود ہی بھاگ جائیں گے یہاں پہ ایسے لوگ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی عورتوں کو چاہیے کہ ایسے مردوں کو داڑھی رکھوا دیں جس کے نہ ہو اور جس کے ہو تو اس کو وہ اس کو اچھا سنوار کے رکھے یہ نہیں کیسے بالکل وہ ضرور رہے اچھی طرح صاف ستھرا کر کے تیل کنگی کر کے اس کو سنوار کے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کی تنظیم کرنا آرائش کرنا اس کو خوبصورت طریقے سے رکھنا اسی لیے کہ ایک مٹھی سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو گاڑی کے حیثیت کی معلوم ہوتی ہے اور ایک مٹھی کر لو تو بہت پیاری اور اچھی معلوم ہوتی ہے تو ایک مٹھی اس کو رکھنا چاہیے اور بچوں کو بالکل برابر کترا لیں اور سر کے بال انگریزی میں رکھے سر کے بالوں کا حکم یہ ہے کہ گزر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جو جسم کیا ہے سر سے لے کر پیر تک سب کا سر اللہ کی امانت ہے اس میں خیانت کرنا اللہ کے حکم کے خلاف اس پہ پینسی چلانا ہمارا تندے کام نہیں یہ غلامی نہیں ہے غلامی تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جیسا فرما دے یا اللہ کا رسول جیسا فرما دے ماں آتا کم رسول بخولو تو ماں لو کمان نہنگ کرو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گاڑی قرآن پاک میں نہیں ہے اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماں آتا کم رسول بخولو جو میرا رسول تم کو کہہ دے اس کو کر لو ماں نہ کمان ہوں کھنگ کرو جب اتنی بڑی گارنٹی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ میرا نبی جو تم سے کہے وہ کر دو اور جس بات کو منع کرے اس کو چھوڑ دو نہ کرو یہ کافی نہیں ہے مسلمان کے لیے تو بس یہ اور ویسے بھی حضرت والا فرماتے تھے کہ تاریخ کا ثبوت قرآن پاک میں بھی ہے جب حضرت ہارون علیہ السلام کی تاریخ پکڑی ہاں، کس نے پکڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی تاریخ پکڑی تو انہوں نے کیا کہا یار ناؤ مزاح آپ کو مزاح کے وسیع اے میری ماں کے بیٹے میرے داڑو اور افسر کے بالوں سے مجھ کو نہ پکڑو میرے مرشد نے کیا نقطہ اس میں نکالا کہ داڑھی پکڑ میں جب آتی ہے جب ایک مٹھی ایک مٹھی سے کم داڑھی کو کتنا بھی کر لو پھسل جائے گی ہاتھ جیسے چور پرانے زمانے میں جسم پہ تیل لگا کے جاتے تھے تو اگر پکڑنے کی کوشش کرو پھسل کے نکل جاتے تھے ایسے گاڑی پھسل کے نکل جائے گی ایک منشی نہ ہوگی تو ایک منشی گاڑی رکھ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر ہو جائے گی ہماری ہمارا ہو گیا اگر ہمارے گھر تھے کہ بھائی دیکھو اگر کوئی پاکستان آرمی نے انڈین آرمی کا فوجی آ جائے یا پاکستانی ہی انڈین وردی میں آ جائے انڈین فوج کی وردی میں اور کہے کہ میں آپ کا بہت مخلص ہوں بہت وفادار ہوں تو کوئی مانے گا کہے گا بھائی پہلے وردی کو اتارو ظاہر تو صحیح کرو تب مانیں گے تم کو تو لوگ کہتے ہیں ظاہر سے کیا ہوتا ہے دل میں ہمارے محبت ہے ایسی محبت کام کی نہیں ہے ظاہر بھی چاہیے باطن بھی چاہیے تو بھائی اگر باطن میں ہے بھی ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کے باطن میں ہے لیکن اس کو ظاہر بھی کرو ظاہر کرنا ضروری ہے اس لیے کہ اگر پائلٹ جہاز اڑا رہا ہے اور وہ کہے کہ وہ لینڈنگ کر رہا ہے جہاز اور وہ اس کے پہیے ہی نکل رہے اب جو مسافر کہیں کہ بھائی پہیے نکالو کیا آپ فکر نہیں کریں پہیے ہمارے اندر موجود ہیں آپ گھبرائیے نہیں بس نکالنے کی دیر نکال نہیں رہے ہیں پہیے موجود ہیں تو سب چلائیں گے کہیں گے نہیں پہیے فوراً نکالو بھائی پہیے نکالے بغیر کام نہیں چلے اس لیے جو دل کے اندر محبت اللہ نے دی ہے یہ تو الحمد للہ ہر مسلمان کے اندر اتنی غیرت اتنی محبت ہے اللہ کا شکر ہے لیکن اس کو باہر نکالنے کی بھی ضرورت ہے تو یہ کام تو یہ ہو گیا داڑھی اور دوسرا کام ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی تخنے جب مرد مردوں کے لیے حکم ہے کہ جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں دونوں حالتوں میں جو ہے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے اور اوپر سے آنے والے لباس کی یہ شرط ہے اگر ٹخنے ڈھانکنا ہے موٹے پہننے تو کوئی حرج نہیں لیکن جبڑا کرتا پتلون لونگی کوئی بھی چیز ہو وہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے یہ چوبیس گھنٹے جب چل رہے ہو اور جب کھڑے ہو دو حالت ہو گئے ٹپنے کھلے رہنے چاہیے اور ٹپنوں پر ڈھانکنا حرام ہے مردوں کے لیے دونوں حالتوں میں اور اس کا کھولنا واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں مینل کابیں مینل ادار پھینکنا کہ جتنا حصہ رکھنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے رکھے گا وہ جہنم میں جلے گا تو دوستوں یہ فکر کی بات ہے ہردوارہ نے فرمایا کہ آزاد کی وعید معمولی گنا نہیں آتی اپنے ڈاکنا بڑا گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے ہاں بیٹھے رہے ہیں لیٹے رہے ہیں اپنا ڈھک جائے کوئی حرج نہیں یا موزہ پہن لیں کوئی حرج نہیں اوپر سے آنے والے لباس سے مردوں کے لیے حکم ہے اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ٹپنوں کو ڈھانپ کر رکھیں تو ڈسیں نہ کھولیں تو وہ دو حکم یہ ہو ہوگئے رحمۃ اللہ اور فرماتے تھے کہ یہ اسٹرکچر ہو گیا ہمارا اسٹرکچر مسلمانوں جیسا ہو جائے اور اس کے بعد دو کام اور کر لے تو بس اللہ کا ولی ہو جائے گا کچھ کچھ اور کی مشقت نہیں کرنی پڑے گی کام تو سارے ہوں گے دین تو پورے کا پورا اختیار کرنا ہے لیکن دو کام کر لے گا تو باقی جتنے کام ہیں جین کے اس کو نہ صرف یہ کہ آسان ہو جائیں گے بلکہ مزیدار ہو جائیں اس لیے کہ جو دو تیسرا حکم ہے باطن کا وہ نگاہ کی حفاظت فرمایا کہ جو نگاہ کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو عطا عطا فرمائیں فرمائیں گے گے حلاوت ایمانی وقت ورد ان حلاوت ایمان ادا دخل لا تخرج میں ہو ابدا ایک دفعہ حلاوت ایمانی جو انسان کو عطا ہو جائے گی تو کبھی بھی وہ دل سے نکلے گی نہیں کیونکہ بادشاہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ بھی کسی کو کچھ دیتے ہیں تو واپس لینا تو ہی سمجھتے اللہ تعالیٰ حقم ہیں بادشاہوں کو بادشاہ کی جھیک دینے والے ہیں وہ جب کچھ عطا فرمائیں گے تو وہ کیوں واپس لینے لگے وہ جس کو دیتے ہیں تو واپس لینے کے لیے نہیں دیتے جو بھی چیز دیتے ہیں وہ واپس نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ سے بڑی ہے کہ وہ اس چیز کو واپس لے لیں اور جو حلاوت ایمانی عطا ہو گئی تو بس پوچھو نہیں جی کیا مزہ ہے اس کا اس کی دنیا بھی جنت سے کر بنا دی جاتی ہے عبادات میں اس کو وہ مزہ آتا ہے کہ دنیا کی کسی نعمت میں مزہ نہیں آتا اور اس کو گناہوں سے طبی نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو نیکیوں سے طبی شوق پیدا ہو جاتا ہے عقل سلیم اس کو عطا ہو جاتی ہے اور حق اور باطل کی تمیز اس کو عطا ہو جاتی ہے اور اس کو حص میں بے بہا برکت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب واضح پرانے پاک میں موجود ہیں اور اس کو مشکلات سے نکال دیتے ہیں اور اس کی زندگی کو امن اور چین کا گہوارہ بنا دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں کتنے کتنے بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے تقوا کے لیے رکھے ہیں اور تقوا کے اندر سب سے بڑی چیز میرے حضرت فرماتے تھے نگاہ کی حفاظت ہے قرآن پاک کا حکم ہے کل پرانے پانچ تحقوں میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے میرے حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام حکم براہ راست عطا فرمائے نماز پڑھو زکات کو اور حج کرو یہ ساری چیزیں لیکن یہ اپنے نبی سے کیوں کہایا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آئی کہ جیسے ایک باپ ہے اس کا بیٹا نالائقی کا کام کرتا ہے تو باپ اس کو کہ اپنے دوست سے کہتا ہے اس کو براہ راست کہنے میں اس کو غیرت آتی ہے دوست کو کہہ دیتا ہے کہ ذرا تم اس کو سمجھا دو کہ ایسے نالائقی کا کام نہ کرے تو فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گہرا تھا نبی سے کہلوایا ہے کل ممین ہے وہ جو ہے نسخہ سے کہہ دیجیے آپ کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور پرو بر جاؤں فرمایا کہ یہ اس کا مقدمہ ہے نگاہ کی حفاظت اور اس کا تکملہ ہے کہ اس کو اپنی اسی کی محفوظ رہے گی جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اور فرمایا کہ آگے بھی اہتمام خواتین کے لیے بھی حکم نازل کرنا یہ تھوڑی کہ صرف مرد عورتوں کو نہ دیکھیں عورتیں جہاں چاہیں دیکھیں یہی کتنا آج کل پھیلا ہوا ہے کسی وجہ سے جھگڑے کسی وجہ سے مصیبتیں کسی وجہ سے حادثات کسی وجہ سے بیماریاں کس قدر پریشانیاں ہیں تو کرنا کہ آگے جو اہتمام عورتوں کے لیے الگ سے نازل کرنا ہے رقمات یا غرور ہمیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے مومنات سے بھی کہہ دیجیے کہ اپنی راج نگاہوں کی حفاظت کرے یعنی کہ نامحرم عورتوں کو نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں مرد نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں عورتیں نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں چاہے وہ رشتے دار ہوں خالہ زاد ہوں بکی زاد ہو تایا زاد ہو یہ سب نامحرم ہیں ہے دیور سب نامحرم ہیں اسی کے فساد دنیا کے اندر کی قدر ہے اور سب سے بڑا فساد سب سے بڑا نقصان اللہ تعالیٰ سے محروم ہے اور یہ نگاہ کی حفاظت جو نہیں کرتا اس کے کردار بھی اس کی گفتار بھی اس کے چار بھی سب کچھ بدل جاتی ہے دوستوں اور کیا خرابی میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو یہ نگاہی جو ہے یہ ایک ایسکیلیٹر کی طرح ہے ایسکیلیٹر ہوتا ہے نا سیڑھی آٹومیٹک تو فرمایا کہ جو شخص اس ایسکیلیٹر کے اوپر سے قدم رکھ دے تو اس کو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ ایسکیلیٹر اس کو خود بخود نیچے پہنچا دیتا ایسے ہی بدنگاہی کرنے والا اس کو پھر کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں سب کچھ ہی اس کے جو ہے اس کے اندر آ جائے گا دھوکے بازی چکر بازی جھوٹ فریب اور کیا کچھ یعنی اس کے اندر نہیں آ جاتا بے ادبی سبھی کچھ جو ہے جی، وہ نیچے اس کو پہنچا دیتا ہے اور جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے یہ ایسا اسکیلیٹر ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرو جین کے یعنی اللہ کے راستے کے سارے مقامات ایسے طے کرتے تھے یہ حضرت کی برکت سے مجھے یہ بات دل میں آئی آج کہ یہ یعنی حضرت نے ہمیں سکھایا کہ ہر بات کا قضیہ آپ کر کے دیکھ لو کیونکہ ہو گیا توڑے فل اشیا ایسی سے پہچانی جائے تو ایک بات تو یہ حضرت نے حضرت نے یہ فرمائی کہ نگاہی جو کرے گا اس کو مزید کچھ کر اس کی تباہی کا جو ہے کچھ کرنا نہیں پڑے گا خود بخود وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے گا بستی میں پہنچ جائے اور جو نگاہ کی حفاظت کرے گا اس کا خلیہ کر لوں جو نگاہ کی حفاظت کرے گا اللہ کے قرب کے مقامات کو خود بخود وہ چلتا چلے اوپر ترقی کرتا چلے صبح یہ حضرت کی برکت سے میرے دل میں بات آئی ہی کی بات ہے اس طرح سے لیکن اس کی تعبیر میرے دل میں اللہ نے ڈال دی جو کرے گا وہ اس آٹومیٹک انسکولیٹر پہ ختم رکھ دے گا اور پھر خود بخود اللہ کے قرب کا راستہ اس کا طے ہو رہا ہے یعنی سارے مقامات جو تصوف کے ہیں اور شریعت کے ہیں سب کے سب طے ہوتے جائیں اس کے راستے آسان ہوتے جائیں گے اب اللہ کیا ہے اس کی تفصیل نے حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالی کسی کو کسی کا سینہ کھولتے ہیں تو اس کو نیکی اور خیر کے راستے آسان کرتے جاتے ہیں خود بخود نیکی کے راستے سامنے آتے جاتے ہیں اور بدی کے راستے خود بخود ارے جس کو پریزیڈنٹ بلاتا ہے بتاؤ اس کو کوئی ٹریفک پولیس کی ہمت نہیں کرو روکے اگر اس کو پتا ہو کہ یہ اس کو پریزیڈنٹ نے بلایا ہے ٹریفک پولیس کیا ایسے تو کیا بڑے سے بڑا تھانے دار بھی اس کو ہاتھ نہیں دے سکتا بلکہ سلوٹ کرے گا تو جس کو آپ کو نہیں بلانا ہوگا کہ آ جا میری طرف راؤ کا مرضی وہ پھر اس کو کون روکے گا کون اس کو ہاتھ دکھائے گا کون اس کو پریشانی میں ڈال ڈال سکے گا اس کا راستہ تو ایسے طے ہوگا جیسے راکٹ کی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلتے چلا جائے ہاں تو بہرحال یہ نگاہ کی حفاظت وہ چیز ہے تو فرمایا کہ آگے بھی یہ فرمایا ہمارا فرض نہ جب جھونڈنا یعنی عورتوں کی شرمگا بھی جبھی محفوظ رہے گی جب نگاہ کی حفاظت رہے گی ورنہ یہی بدکاریاں جناکاریاں کاریاں اور تباہ کاریاں ہوتی رہیں گی اور فرمایا کہ آگے ایک اور نقطہ بیان کیا گاڑی کا ازدار ہے یہ تمہارے لیے سب سے پاک کرنے والی چیز ازدار جو ہے اس میں تبدیل کا سیدھا ہے تو سب سے سپر ریٹنگ کی سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز کہ تمہاری نگاہ کی حفاظت رہے گی تو ہر گناہ سے تمہیں حفاظت مل جائے گی اور کر کے دیکھ لے جو انسان ہمارے کتنے ایسے واقعات ہیں ہمارے حضرت کی مسجد میں ایک واقعہ ہوا روز صاحب کو اس کو بہت ماشاء اللہ سناتے رہتے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہے ان صاحب کو کہ وہ ایئر کنڈیشن ٹھیک کرنے آئے تھے مسجد کا تو وہاں حضرت کی نگاہ کی حفاظت پہ جان فرما رہے تھے تو ان کے دل میں اللہ نے ڈالی جس کے دل میں سن لیا جو جب بھلے آتے ہیں ڈاک ملنے کی وہ خود آپ ہی بدلاتے ہیں خود ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ بھائی چلو یہ ایک کام کر لیتے ہیں جب حضرت بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کام کر لو آپ سب کچھ سنا ہوگا حضرت فرماتے ایک کام کر لو کہ نظر کی حفاظت کر لو میں ختم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تم اللہ کے ولی ہو جاؤ وہ یہی چیز تو ہے کہ سے ایمانی نصیب ہو جاتی ہے خیر کے راستے کھل جاتے ہیں بدی کے راستے بند ہوتے جاتے ہیں طبی نفرت گناہوں سے پیدا ہو جاتی ہے اور تباہی طبی محبت نیکیوں سے پیدا ہو جاتی ہے تو انہوں نے سوچا کہ چلو ایک کام کر لیتے ہیں نگاہ کی حفاظت کر لیتے ہیں تو نگاہ کی حفاظت شروع کی تھوڑے دن کے بعد ان کے دل میں خود ہی دائیا پیدا ہوا کہ جب نگاہ کی حفاظت کر رہا ہوں نماز تو پڑھ لیا کر تو نماز شروع کر دی جب نماز تھوڑی حد سے قائم رکھی اس کے بعد خود ہی ان کے دل میں داغیہ پیدا ہوا کہ داڑھی کو رکھ لوں تو ادھر سلام پھیرو سب داڑھی والے ادھر سلام پھیرو سب داڑھی والے تو دل میں خود بہت داعت پیدا ہوا کہ داڑھی رکھ لو تو داڑھی رکھی پھر ایک دن آئے حضرت کے پھر اس کا اس کے گواہ ہیں وہ انہوں نے کئی بار یہ راستہ سنایا ہے کہ وہ آ کے انہوں نے کیا کہ حضرت آپ جو یہ بات کہتے ہیں نگاہ کی حفاظت کر لو تو سارے کام آسان اور پورے دین پر عمل کرنا آسان تو یہ میں آپ کے سامنے مثال ہوں میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ بس نگاہ کی حفاظت کروں گا اور کوئی کام نہیں کروں گا لیکن آج میں میں اگر چاہوں گی تو میں کوئی گناہ کرنا نہیں چاہتا چاہتا نہیں ہوں اگر خطان ہو جاتا ہے انسان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے خوب توبہ کرو معافی کر کے معافی مانگ لو اللہ اللہ کو منا لو تو ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں تو غرض یہ کہ بھائی نگاہ کی حفاظت ہمارے حضرت نے فرمایا کہ نامحرم عورتوں سے اور بیریش لڑکوں سے جن کے دارم میں سبھی نہ آئی وہ ٹین ایجر ہوتے ہیں ان سے بھی نگاہ کی حفاظت شرح کا حکم ہے تو اور حضرت نے فرمایا کہ بد نگاہی جو ہے وہ اتنی بری چیز ہے کہ ایک تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بدنی گاڑی سے بیچو اور نبی سے کہلوایا اور اتنی نالائکی کا حکم تھا کہ غیرت آئی اللہ کو یعنی نالائقی کا کام تھا کہ اللہ کو غیرت آئی اپنے نبی سے کہلوایا کہ ذرا ان کو کہہ کہ نالائقی کا کام نہ اور دوسری بات یہ کہ دیکھو بخاری شریف کو تو سب مانتے ہیں اور ساتھ کتاب ہی کلام اللہ اللہ کے کلام کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر جو ہے تو بخاری شریف اس کا نام بھی صحیح بخاری تو اس اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ دن لائیں گے نظر کہ آنکھوں پر دینا ہے نظر رموں کو دیکھنا چاہے وہ براہ راست دیکھے چاہے وہ فلموں میں دیکھے چاہے وہ نیٹ پہ دیکھے چاہے ٹی وی پہ دیکھے ٹیبلیٹ پہ دیکھے کیبل پہ دیکھے موبائل میں دیکھے جو بھی ذریعہ ہے نگاہ کی خرابی کا لوگ ایسے جہالت کی باتیں کرتے کہتے کہ اب وہ کسی نے اڑا دیا حالت حقیقت یہ ہے بھی نہیں کہ تصویر کو جائز کہہ دیا ایسے تھوڑی جائز کہہ دیا اس کی شرائط ہے پہلے شرائط معلوم کرو اور نامیرن کو دیکھنا تو چاہے کوئی تصویر ہو چاہے اب ہو کوئی بھی ہو عدت نے میرے کب کس زمانے میں فرمایا تھا جب یہ موبائل بھی نہیں تھے جب یہ ڈیجیٹل تصویریں بھی نہیں تھی جب حضرت نے ایسی زبردست دلیل فرمائی تھی کہ دیکھو اگر کوئی عورت پانی میں جا رہی ہے اور آپ آج بھی پانی میں دیکھ رہے ہیں کسی عورت کا نظر آئے تو دیکھنا جائز ہوگا ناجائز ہوگا تو اگر سے یہ تصویر ہے یا نہیں ہے نامحرم کو دیکھنا تو ہر حال میں حرام ہر حال میں اس سے کتنا پیدا ہوگا تو بخاری شریف کی حدیث ہے نظر آنکھوں کا ذنا ہے نظر بازی نامحرم کو دیکھنا آنکھ کا ذنا کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا دیکھی تو لیا تو کون سا ہم نے کیا کوئی یوں کر لیا اور نے فرمایا کہ بھائی دیکھو قرآن اور قرآن کا حکم ٹوٹا اللہ کا حکم ٹوٹا کہتے ہو ہم نے کیا کر لیا دیکھی کو دیا تمہارے لیے کوئی بات ہی نہیں اور جنا کر لیا آگوں کا تمہارے لیے کوئی بات ہی نہیں اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کرنے والے کے لیے بدوا فرمائی ہے بدوا دیکھو تاریخ کے بلداروں میں کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا فرشتے حاضر ہوئے اور اب کیا رسول اللہ آپ فرمائیں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ یہ لوگ جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی پھر جائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا نہیں نہیں کروائی کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تاخیر نے ایسی تلوار ماری جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹ کی کڑیاں اندر گڑ گئی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خون پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اللہ ان کی بخش کر دے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں ان کی پہچانتے نہیں اس وقت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا نہیں فرمائی کہ اللہ ان کو معلوم نہیں ہے ان کو ہدایت دے دے ان کو بخش دیکھو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا فرمائی کس کے لیے جو بد نگاہی کرتا ہے لان اللہ نازل اول منظور ہے اللہ تعالیٰ سے بدوا کر رہے ہیں اللہ آپ آپ لانت فرمائیے بدوا بدد کر رہے ہیں کہ اللہ کی لانت ہو اس شخص کے اوپر جو دیکھتا ہے یا جو دکھاتا ہے یا جو دکھاتی ہے اپنے آپ یعنی جو بے پردہ بہار دیتی ہے اور بے پردگی کی کئی طریقے ہیں چہرہ کھول کے بعد لوگ پھرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کہاں کہاں لکھا ہے دکھاؤ ارے چہرے سے تو پہلے سارا معاملہ طے ہوتا ہے یہ کیسی جہالت کی بات ہے کیسی بیوقوفی آنکھیں بند کر لینے سے کوئی خطرہ ٹل جائے گا اللہ کا حکم ہے کہ بھائی مت دیکھو اور جو بازی جو ہے وہ ایسے رنگین برقع پہن کے نکلتی ہیں بھائی رنگین کس لیے تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں تاکہ دوسرے لوگ ہم کو ذرا کچھ سمجھے کہ ہم آدھی آدھی ملانی ہیں آدھی ذرا ہم یوروپین بھی ہیں ارے کیا دودھ کالا برقع سادہ پہنو سادہ برقع پہنو اور اس میں لیسیں لگائی جاتی ہیں سینکڑوں روپئے گز کی لیس لگتی ہے اس میں چمکدار ڈائمنڈ لگتے ہیں اس میں سینکڑوں ہی ہزاروں روپے کے برقعے خریدے جاتے ہیں یہ دین نہیں ہے یہ پردہ نہیں ہے پردہ کے نام ہے حیا پردے کے ساتھ حیا شب ہے حیا اگر نہیں ہے اور اتنا کٹا ہوا برقع پہننا جس سے جو ہے وہ وضو ظاہر ہونے لگے یہ پردہ ہو رہی ہے ایسے ہی منہ کو جو کھول کے پھرتے ہیں وہ بہت بالکل ہی یعنی جہالت کی بات ہے ارے شرم ان کو آنی چاہیے جو بے پردہ پھر رہی ہیں اور شرم آ رہی ہے آج مسلمانوں کو جو پردہ کر رہے ہیں افسوس کی بات یہ عقل سے آزاد ہے گناہوں سے حفاظت نہ کرنے کا یہ عقل سے آزاد ہوتا ہے کہ اچھی چیز بری معلوم ہوتی ہے بری چیز اچھی معلوم ہونے لگتی ہے ان کے آواز کافروں کے اعمال آج ہم کو اچھے لگنے لگے یہ ہمارے ایمان کے لیے زبردست خطرہ ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ذرا ہم اپنے پیغاموں میں منہ ڈالیں کہ ہم کس کس منہ سے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں منہ کھول کے پھرنا اس کو پتہ کرتے ہیں اللہ کی لانا اس عورت کے اوپر جو اپنا منہ کھول کے کر رہی ہے یا بے پردہ پھر رہی ہے یا منہ کھولے کر رہی ہے آنکھوں کو بھی نقاب ڈال کے رکھنا چاہیے آنکھیں جو کھولے کر رہی ہیں سب سے پہلا معاملہ آنکھوں کے ساتھ ہی ہے سب دیکھ لو پوری یہ جو عشق مزاج کی شاعری ہے سب سے پہلے وہ آنکھوں کی سے بیان کر جب آنکھ میں کچھ نہیں ہے آپ کو سے کچھ نہیں ہے تو کیوں دکھاتے کیوں کہتے ہیں یہ بات کیوں تعریفیں کرتے ہیں چونکہ یہ ثبوت ہے کہ آنکھوں سے سب سے پہلے جو آدمی گرفتار ہوتا ہے لہٰذا دیکھو اگر اگر شیطان کہے کہ گرمی بہت ہے تو اس کو کہہ دو کہ جہنم کی گرمی زیادہ ہے کہیں زیادہ ہے اللہ کا حکم مانو اگر طوفان ہو رہا ہو مچھی ہو رہی ہو تو کیسے گھر اپنے آپ کی اپنی آنکھیں بند کرو گے کیسے اپنے منہ پہ کپڑے کپڑے سے لپیٹ کے نکلو گے کیسا کھاٹا باندھ کے انسان نکلتا ہے جب طوفان ہوتا ہے مٹی کا تو آنکھوں میں گھستا ہے سانس میں گھستا ہے کیسے عبادت کر لیتے ہیں وہ سب کیوں گرمی نہیں لگتی اس لیے کہ اس کا خطرہ ہمیں معلوم ہے جس سے آنکھ میں مٹی چلی جائے گی نقصان ہوگا سانس میں مچھی چلی جائے گی نقصان ہوگا لیکن اس کا ہمیں اصل میں اندازہ نہیں ہے کہ کس قدر خطرناک ہمارے ایمان کے لیے ہے اور ہماری زندگی بھی خراب اور آخرت بھی خراب ہے افسوس ہے کہ شرم جو جو بے پردہ پھرتی ہیں ان کو تو شرم نہیں آتی شرم آ رہی ہے تو پردہ کرنے والے وہ کوئی جو ہے منہ میں لپیٹ لیتی ہیں ذرا سا کوئی کچھ کر لیتی ہیں یہ طریقہ پردے کا نہیں ہے ارے ان کو پھر سے نہیں کا پورے کے بولے کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ ارے ادھر پدھر نہیں کرو جانا اسی کے پاس ہے اسی کے احکامات کی پابندی میں فائدہ ہے بس دوستوں جان بھی اپنی فدا کر دو تو کم ہے جانگی دی ہوئی انہیں کی ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ جان بھی چلی جائے تو کم ہے دوستو ان پر تو جان دے کر اور ان کا احسان مانو کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے جو آپ نے ہمیں توفیع دی ورنہ ہزاروں لوگ سنیما میں پڑے ہیں ہزاروں لوگ شراب خانوں میں پڑے ہیں ہزاروں لوگ بنا کاریاں کر رہے ہیں بدکاریاں کر رہے ہیں چوریاں کر رہے ہیں ڈاکے کر رہے ہیں ارے نیک کام کر کے اکڑ اور ناز مت کرو بلکہ ان کا احسان مانو ان کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے راستے میں چلنے کی رقی تو بہرحال یہ سمجھ لیں انسان ہمارے حضرت صاف صاف فرماتے تھے کہ جس کو گاہی نہ چھوٹتی ہو وہ سوچ لے کہ میں اللہ اور رسول کا نام فرمان تین القاب حضرت فرماتے تھے کہ تین القاب لکھ کر جیل میں رکھ لو اور ہر وقت اس کا انتظار رکھو کہ اللہ اور رسول کا نام فرمان ہو گیا جس نے نگاہ خراب کی اور فرمایا کہ آنکھوں پر جنا کر ڈالا تو آنکھوں پر جنا کار فرمایا کہ اگر کوئی چلتا ہوا آدمی تم کو کہے او اللہ اور رسول کے نام فرمان کیسا برا لگے گا اللہ اور رسول کا نام فرمان ہو گیا کہ جس نے بدنگاہی کی اور دوسرا یہ کہ وہ آنکھوں کا کار اگر کوئی کہہ دے کیسا برا لگے گا اور ایسے ہی وہ کہہ دے جس پہ اللہ کی لانت ہوتی ہے ملوم ہے تو اللہ کو کہہ دے او ملوم پھر تینوں القاف کے القاب ہیں برے ہوئے کوئی پسند کرے گا اوقات کو دینا تو کیوں ایسا کام کرتے ہو دوست اور چوکی چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے قلب کی بھی حفاظت کریں قلب میں نہ صرف یہ کہ گندے خیالات نہ لائیں ناغیروں کے خیالات نہ لائیں خیالات کا آنا بولا نہیں ان کا لانا جان بوجھ کر ان کو پکانا ان کے تصور میں مزے لینا حرام مزے لینا یہ ناجائز اور حرام ہے اور اللہ قلب کا خطیہ ناز ہو جاتا ہے بس کیا بتائیں حضرت اضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نگاہ کی خرابی کی اتنی خرابیاں ہیں کہ بد نگاہی کی کہ اس کو بہر تحریر میں نہیں لایا جاتا اتنی خرابیاں ہیں تو غیر دوستوں نہ صرف یہ کہ گندے سے حالات نہیں لانا ہے بلکہ دل کے اور بھی امراض ہیں ان سے بھی دل کو بچانا ہے دل کو ان سے خالی کرنا ہے مثلاً تکبر ہے حسد ہے بدگمانی ہے غیبت ہے اور ریا ہے دنیا کی محبت ہے دکھلاوا ہے اور اور بھی بیماریاں ہیں کیلا ہے دودھ ہے یہ ساری بیماریاں جو ہیں ان سے بھی قلب کو پاک اور صاف کرنا ہے یہ چار اعمال میرے حضرت نے فرمایا کہ جو شخص یہ چار اعمال کر لے گا پھر بارہ حضرت نے بعض اوقات دور سے یہ بھی فرمایا کہ جو ایک ہی کام کر لے گا جو اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے گا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ وہ اللہ کا بلی ہو جائے یہی مطلب کہ اس کے راستے شہر کے کھل جائیں گے اور بدی کے راستے بند ہو جائیں اور تیزی سے اللہ کے راستے کی طرف اوڑے گا دوست اڑے گا اور جس سے کام نہ چھوٹ رہا ہو وہ بھی ہمت نہ ہارے وہ مایوس نہ ہو توبہ کرے گر گرائے اللہ سے روز ستر بار بھی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے سو بار بھی گناہ ہو جائے دوست ستر کا حدیث حجی میں ہے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تقسیم کے لیے یہ مطلب نہیں کہ اگر اکہتر کی دفعہ گنا ہو گیا تو معاف نہیں ہوگا نہیں ہزار بار بھی دوستوں ایک ہی دن میں ایک ہی گنا ہزار بار بھی ہو جائے گا تو بھی اللہ سے اگر نازم ہو کر معافی مانگ لے گا اور دل میں ارادہ ہوگا کہ اب نہیں کروں گا چاہے ایک گھنٹے بعد پھر اس سے وہی گناہ ہو جائے لیکن اگر دل میں ارادہ تھا کہ آج یہ گناہ نہیں کروں گا پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے ان شاء اللہ ضرور معاف فرمائیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں فرماتے بلکہ اس کو اپنا محفوظ بھی الحمد للہ بس السلام علیکم ورحمۃ رحمۃ اللہ اس لیے منع کرتے ہیں گناہوں سے بازا جائے ورنہ تو ہر آدمی یہی کرے کہ گناہ میں پڑا رہے ساری زندگی آگے میں تو ہو جائے لیکن کچھ پتہ نہیں کس حالت میں موت آ جائے بچہ بھی مر رہا ہے ادھر عمر جوان بھی مر رہا ہے نوجوان بھی مر رہا ہے کسی وقت یہ بلاوا آ جاتا کتنے سے جوان ہیں اچانک سے پہلے اب ایک ابھی ہمارے حال میں گھر میں واقعہ بتایا کسی نے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ نہ چلے گی کسی پارٹی میں اس کو منع کیا کہ بھائی اچھا کام نہیں ہے لیکن نہیں معلوم نہیں اس کے وقت ہوگا وہ لیکن مر گئی اب وہ اب کس حال میں اٹھائی جائے گی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس حال میں موت ہوگی اس کے حال میں انسان اٹھایا جائے گا اس لیے انتظار نہ کرے آپ کم سے کم کم سے کم توبہ تو کرتا رہے ندامت تو کرے ہوئے تو صحیح اللہ سے اگر کام نہیں کام ہو پا رہا نہیں کام بن پا رہا تو اللہ سے روئے کہ اللہ کم ہو مجھ سے آپ کے راستے میں بھی چلا نہیں جا رہا نفس و شیطان مجھ کو ہر وقت جال بچھائے ہوئے ہیں آپ میری مدد کی چلائے تو صحیح ایک دن مدد آئے گی ضرور لیکن اگر بالکل ہی نہ ہوگا امید اور بالکل ہی یعنی ہلے گا بھی نہیں زبان بھی نہیں ہلائے گا دل میں ندامت بھی نہیں کرے گا تو یہ تو پھر بہت بہت افسوس کی بات خطرے کی بات کچھ تو گٹر میں آدمی گرتا ہے تو چلاتا نہیں ہے کہ بھائی میری مدد میں میں گر گیا ہوں گندگی پڑ گیا ہوں تو چلاؤ تو صحیح روئے تو صحیح کہ اللہ میں چلنا چاہتا ہوں لیکن نفس و شیطان میں کو نہیں چھوڑ دے میں گرفتار ہو جاتا ہوں آپ میری مدد کیجیے اب جس کی مدد کو وہ تیار ہو جائیں تو <laughs> پھر تو بھائی پھر کہاں سے کہاں اس کی سواری کہاں پہنچی ہاں۔ جس دن جو مدد کا ارادہ کر لیا تو بس پھر وہ آدمی گناہ کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر سکے گا ہمارن ہستی ہے پاگیلا میری جاگ اٹھی ہر بنے منہ سے مجھے اس نے پکارا پھر تو اس کے سر سے لے کر پیر تک ایک آگ ہی لگ جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کا ہو کے ہی رہتا ہے کیسے گاروں کے واقعات ہیں چوری ڈاکو ڈاکا بھی کیا جب اللہ نے ہدایت کا ارادہ کیا پھر ان کو کسی ہدایت ملی کہ وہ دوسروں کے ہاتھی بن گئے نہ صرف یہ کہ خود ان کو ہدایت ہوئی بلکہ وہ دوسروں کے ہاتھی بن گئے بن گئے ہاں۔ اچھا بھائی